یہ درجات کہاں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جنت میں نیک بندے کا درجہ بڑھا دیتے ہیں وہ توقع سے زیادہ درجات کی بلندی دیکھ کر حید سے پوچھتا ہے اے میرے پروردگار مجھے یہ درجات کیوں کر ملے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی اولاد کے آپ کے لیے استغفار کی وجہ سے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجلف لیرفع الدرجت للعبد الصالح فی اندی فیقول مسلمان خواتین کے لیے استغفار قرآن پاک کی صورت المتحنہ کے آخر میں عورتوں کی بیت اسلام کا تذکرہ ہے خواتین کی اصلاح کے لیے یہ آیات مبارکہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے ہر مسلمان عورت کو لازمی چاہیے کہ اس آیات مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھے سمجھے مانے اور اس پر پوری مضبوطی سے عمل کرے اس آیت مبارکہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ جو عورتیں یہ چند شرطیں جو آیت آیت میں مذکور ہیں قبول کر لیں تو آپ ان کو بیت فرما لیجئے اور ان کے لیے استغفار فرمائیے دیکھیے اٹھائیسواں پارہ سورت الممتحنہ آیت بارہ يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور الرحیم معلوم ہوا کہ امیر شیخ استاد اور دیگر اہل رتبہ اپنے مریدین اور دینی استفادہ کرنے والی مسلمان خواتین کے لیے استغفار کیا کریں